مدرسہ کہاں سے آیا اوپر سے آیا تو نیچے سے کوئی میزائل اس کو ختم کر نہیں سکا آج تک نہ کوئی کر سکے گا مدرسہ آ رہا ہے جبرائیل امین مدرسے کا نصاب اتار کے لا رہے ہیں حضرت محمد عربی کے حوالے کر رہے ہیں اقرا بسم خلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس نصاب کو لے کے آتے ہیں نسبت بھی لاتے ہیں علم بھی لاتے ہیں آ کے صحابہ میں بانٹتے ہیں صحابہ تابعین کو دیتے ہیں تابعین تبا تابعین کو دیتے ہیں علم مکہ سے مدینہ مدینہ سے کوفہ پہنچتا ہے کوفہ میں امام ابو حنیفہ آتے ہیں امام محمد کا امام ابو حنیفہ کا علم امام محمد کے ذریعے سے ابو یوسف کے ذریعے سے اختار عالم میں پھیلتا ہے ماورا نہر میں جاتا ہے بخاری پیدا ہوتے ہیں دبتہ پیدا ہوتے ہیں مرغیلانی پیدا ہوتے ہیں یہ علم پھیلتا پھیلتا ہندوستان میں آتا ہے بر صغیر میں آتا ہے نصاب وہی ہے اقرا کام وہی ہے انسانوں کو انسان بنانا ہے جانور نہیں بنانا انسانوں کو رب سے جوڑنا ہے جس مدرسے کا نصاب رب نے بھیجا ہو رب کعبہ کی قسم اس نصاب کو نہیں بدلا جا سکتا